میں جرنلزم کا پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن ہم نے اپنے پہلی ڈسکشن میں پاکستان کے میس میڈیا کے حوالے سے اس کا پس منظر تاریخی پس منظر بیان کیا اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ معلومات حاصل کرنا اور عام آدمیوں کا تمام حالات سے باخبر ہونا جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے بھی ضروری ہے اور حاکموں کے لیے بھی حکومت کرنے والوں کے لیے جن کو ہم جمہوری معاشرے میں پالیسی ساز کہتے ہیں یا پالیسی بنانے والے کہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں اخبارات پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور جب ہم اخبارات پہ بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی تاریخ جو ہے وہ کیونکہ یہ ملک انیس سو سینتالیس سے پہلے انگریزوں کے دور میں اور اس سے پہلے مسلمان بادشاہوں کے دور میں اور اس سے بھی بہت پہلے ایک ہی ملک کے طور پہ ایک ہی علاقے کے طور پہ تھا تو ہماری بہت سی تاریخ جو ہے وہ مشترکہ ہے کامن ہے اور اخبارات پاکستان کے اخبارات کو جانچنے کے لیے ان کا تاریخی پس منظر جانچنا بہت ضروری ہے ہم اخبار کی تاریخ میں یہ جو دور ہیں مختلف ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں ہم ان کو کئی فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ مختلف تاریخی ادوار میں اخبارات کا کردار مختلف رہا ہے میں نے اپنی پہلی ڈسکشن میں یہ بتایا تھا کہ سترہ سو اسی سے اٹھارہ سو بائیس تک صرف انگریزی زبان کے اخبارات نکلتے رہے چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سرکولیشن کے مدراس سے بمبئی سے اور کلکتے سے اٹھارہ سو بائیس میں پہلا مقامی زبان کا اردو کا اخبار نکلا تھا جامع جہاں نما اردو اس وقت کیونکہ بہت مقبول زبان نہیں تھی فارسی مقبول زبان تھی تو وہ اخبار جب زیادہ کامیاب نہیں ہوا اردو میں تو اس کو فارسی میں تبدیل کر دیا گیا چھ مہینے کے بعد اور پھر وہ انیس اٹھارہ سو اٹھائیس تک فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں بائی لنگول نیوز پیپر کے طور پہ شائع ہوتا رہا اس کی کامیابی کے بعد پھر بہت سے اخبارات نکلے تو پہلا فیز ہماری تاریخ کا اخبارات کی وہ سترہ سو اسی سے اٹھارہ سو بائیس تک کا ہے جس میں انگریزی کے اخبارات صرف یورپین پاپولیشن یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو انگریز ملازمین تھے ان کی دلچسپی کی خبریں شائع کرتے تھے ہندوستان کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں ہوتے تھے ہندوستان کی پبلک ان اخبارات کو پڑھتی نہیں تھی اس لیے کمپنی کی انتظامیہ ان اخبارات کے ہندوستانیوں پہ اثرات کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی اسی لیے کوئی قانون انہوں نے بنانا ضروری نہیں سمجھا تھا لیکن جب اردو کا اخبار نکلا اور فارسی کے اخبار نکلنے شروع ہوئے اس کے بعد بنگالی کے ہندی کے تامل زبان کے مراٹھی کے بہت سے اخبارات نکلنے شروع ہوئے اور ایک اوسطاً یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہر علاقے سے ہر صوبے سے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو اخبارات جو ہیں وہ شائع ہوتے رہے ہوتے آزادی کے زمانے تک جب ہم پہلے دور سے دوسرے دور میں آتے ہیں جب مقامی زبانوں کے اخبار یا مقامی اونرشپ میں اخبار شائع ہونے شروع ہوئے وہ دوسرا دور ہے اس میں اخبارات نے کچھ تو وہ سٹائل نقل کیا جو انگریزی کے اخبارات کا تھا ان میں جو انگلستان کی اور یورپ کی خبریں چھپتی تھیں ان کا ترجمہ بھی چھاپا اور خبروں کو یا واقعات کو کہانی کے انداز میں شائع کرنا شروع کیا کیونکہ باقی تمام معاشرتی ڈیولپمنٹس کی طرح جرنلزم میں بھی ڈیولپمنٹ مختلف اوقات میں مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پہلے دن سے اخبار اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے پہلے اخبار میں ہیڈ لائن نہیں ہوتی تھی سرخی نہیں ہوتی تھی الگ سے اخبار کے صفحے کا کوئی میک اپ نہیں ہوتا تھا کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا تھا کہ کون سی خبر کہاں لگانی کتاب کے صفحے کی طرح کہانی کے طور پہ واقعہ بیان کر دیا جاتا تھا خبر کی اسٹرکچر بھی موجودہ خبر کی اسٹرکچر کے مطابق نہیں یہ رفتہ رفتہ گریجولی یہ ساری تبدیلیاں آئیں دوسرا جو دور ہے اس میں یہ انداز اختیار کیا بہت سے اخباروں نے کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامیہ کو کریٹیسائز کرنا شروع کیا اور ان کو ان کے جو مظالم تھے ان کے جو وہ تھے انداز تھا لوٹ مار کرنے کا تجارت کے ذریعے سے یا مقامی آبادی کو ایکسپلائٹ کرنے کا جو انداز تھا اس پہ انہوں نے دبی زبان سے لکھنا شروع کیا لیکن جو اخبار تھے لکھنؤ کے اور دلی کے فارسی اور اردو کے خاص طور پہ انہوں نے سخت لہجہ بھی اختیار کیا یہ دور چلتا ہے اٹھارہ سو ستاون تک اور اٹھارہ سو ستاون کا جو واقعہ ہوا جس کو انگریزی حکومت بغاوت کہتی تھی ہم ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح جنگ آزادی کی بھی استعمال ہوتی ہے اور مزاحمتی تحریک کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کیونکہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایکسپینشنزم کی مزاحمت کر رہے تھے اس لیے مزاحمتی تحریک کہنا بھی ٹھیک ہے تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز تھی اٹھارہ ستاون کی اس میں بھی اخبارات نے ایک بہت اہم رول ادا کیا اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب دلی پہ قبضہ ہوا انگریزی افواج کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور سارا ہندوستان ان کے قبضے میں آ گیا بلکہ وکٹوریا کا زمانہ تھا وہ کوئن وکٹوریا نے ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا جس کے ذمہ یہ کام کیا گیا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا بغاوت کا وہ تو اسے بغاوت کہتے تھے اور یہ بھی بتائے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کے روکنے کو کیا کیا جا سکتا ہے اس کمیشن نے اپریل اٹھارہ سو اٹھاون میں اپنی رپورٹ پیش کی تحقیقات کی دلی فال ہوا تھا اکتوبر اٹھارہ ستاون میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چھ مہینے بعد اس انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس میں بہت سی وجوہ بتائی انہوں نے بتایا کہ مشنریز کے عیسائی مشنریز کے کارروائیوں سے اور تبلیغ سے بھی ناخوش تھے ہندو اور مسلمان دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ملازمین تھے ان کی لوٹ بار سے بھی ناخوش تھے ان کی ایکسپلائٹیشن سے بھی ناخوش تھے ہندوستان کی جنرل جو حالات تھے کنڈیشنز تھے مجموعی طور پہ اس میں بھی کیوس تھا انسرٹنٹی تھی اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھے ساتھ ہی انہوں نے اس کمیشن رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے اخبارات نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو ورغلانے کا اور انسائٹ کرنے کا کام کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے بعض لکھنؤ اور دلی کے اخبار نویسوں کو سزائیں بھی دیں اور ایک اخبار نویس کو جن کا نام مولوی محمد باقر تھا ان کو سزائے موت بھی دی گئی ان کو پھانسی کی سزا دی گئی کہ ان کے اخبار نے صادق الاخبار ان کے اخبار کا نام تھا اس نے لوگوں کو ورکلایا اچھا اس سلسلے میں ایک بات غور طلب ہے کہ لکھنؤ اور دلی کے اخباروں کا خاص طور پہ ذکر کیا انہوں نے اس زمانے میں لاہور سے بھی کچھ اخبار نکلنے لگے تھے ایک اخبار بہت مشہور تھا جو بہت عرصے تک چلتا رہا لاہور کا کوہ نور وہ انگریزوں کا بہت زیادہ حامی تھا اس نے بہت زیادہ حمایت کی اٹھارہ ستاون میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں کی اور ان کی کاروائیوں کی تو لکھنؤ اور دلی کے اخبار کیوں خلاف تھے تو اس کی بہت سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ دلی اٹھارہ سو ستاون تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں نہیں آیا تھا اخبار وہاں سے شائع ہونے لگے تھے دیگر علاقوں کی دیکھا دیکھی اور لکھنؤ جو اودھ کا دارالحکومت تھا ہندوستان کی سلطنت کے ڈس انٹیگریٹ ہو جانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اورنگزیب کی وفات کے بعد اودھ کی سلطنت سب سے بڑی سلطنت تھی ہندوستان کی اس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا تو اودھ کو فتح کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھارہ سو چھپن میں تو یہ جو عرصہ ہے اٹھارہ سو تیئیس سے اور اٹھارہ سو چھپن تک کا اس میں لکھنؤ سے بھی بہت سے اخبار نکلنے لگے تھے اگرچہ لکھنؤ اور دلی دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تابے نہیں تھے تو اس لیے ان اخباروں میں ہمیں انگریزوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اور ان کی سامراج کے خلاف امپیریلزم کے خلاف بہت سا کریٹیسزم ملتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا لوگوں کی رائے عامہ یا پبلک اوپینین جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہموار کرنے میں انگریز کی غلامی کے خلاف چنانچہ سزائیں دینے کے علاوہ جو کام انگریز حکومت نے کیا اٹھارہ سو اٹھاون میں ہندوستان کو باقاعدہ برٹش کالونی ڈکلیئر کر دیا گیا اس سے پہلے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی حکمران تھی اٹھارہ سو اٹھاون میں کوئن وکٹوریا کے ایک حکم کے ذریعے سے ہندوستان کو باقاعدہ برطانوی نو آبادی قرار دے دیا گیا اور برطانوی نو آبادی بننے کے بعد جو قوانین سب سے پہلے بنے پہلا قانون تو ظاہر ہے وہ تھا جس کے تحت ہندوستان کو برطانوی نو آبادی قرار دیا گیا دوسرا قانون انہوں نے پولیس ایکٹ بنایا تھا اٹھارہ سو اکسٹھ کا اس کی ضرورت اس لیے تھی سب سے پہلے کہ غلاموں کو قابو کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور ہماری پولیس اٹھارہ سو اکسٹھ کے ایکٹ کے تحت کام کرتی تھی اسی لیے پولیس سے اتنی شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو کہ وہ جو اختیارات پولیس کو انگریز حکومت نے دیے تھے وہ ایک غلام قوم کے لیے دیے تھے پولیس ان کی اپنی تھی اور غلام قوم کو دبانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے وہ اختیارات دیے تھے مگر ہم نے آزادی کے بعد بھی انہیں اختیارات کو برقرار رکھا اور وہی ایکٹ کام کرتا رہا اٹھارہ سو اکسٹھ کا پولیس کا دوسرا ایکٹ جو انہوں نے بنایا پولیس کے علاوہ پھر اٹھارہ سو چھیاسٹھ سڑسٹھ میں وہ پریس ایکٹ تھا جو اٹھارہ سو تیئیس کے پریس ایکٹ کو تبدیل کیا انہوں نے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی انہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اٹھارہ سو تیئیس کے ایکٹ کے باوجود اخبارات نے اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا پبلک اوپینین کو ابھارنے کا پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کا لوگوں کو حوصلہ بلند کرنے کا اور انسائٹ کرنے کا تو انہوں نے سوچا کہ اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے اٹھارہ سو سڑسٹھ میں نیا پریس ایکٹک حالات کے مطابق تبدیل کر کے نافذ کیا اٹھارہ سو اٹھاون سے اور انیس سو تک تقریباً چالیس بیالیس سال کا مزید جو یہ عرصہ ہے وہ ہمارے پریس کی تاریخ کا تیسرا دور ہے یہ دور جو ہے یہ مجموعی طور پہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھی ہندوستانی قوم شکست ہو گئی تھی اٹھارہ ستاون میں ان کو ہر یورپین چیز اور ہر انگریز چیز جو ہے اس سے متاثر ہوتے تھے اس کے مقابلے میں احساس کمتری کا احساس ہو گیا تھا اور گوری رنگت والے ہر شخص کو وہ سپیریئر سمجھتے تھے انہی تمام باتوں کا اظہار ہمیں اس دور کے اخبارات میں بھی ملتا ہے تو یہ کام اخبار کر رہے تھے تو پھر سر سید نے اپنی اصلاح کی موومنٹ یا تحریک شروع کی جس کو ہم ریفرمیشن کی تحریک کہہ سکتے ہیں کیونکہ حق بات یہ ہے کہ سر سید بنیادی طور پہ کوئی پیشہ ور صحافی نہیں تھے اور یہ بات صرف سر سید ہی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم باقی بھی جو بڑے صحافی ہمارے اس کے آس پاس کے دور کے ہیں یا ان کے فوراً بعد کے مولانا ظفر علی خان ہیں مولانا محمد علی جوہر ہیں مولانا حسرت موہانی ہیں ابوالکلام آزاد ہیں یہ لوگ پیشہ ور صحافی نہیں تھے انہوں نے صحافت کو بطور پیشے کے نہیں اپنایا تھا یہ لوگ معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے اور ان کا جو انداز تھا وہ اوپینین لیڈر کا ان کا رول تھا کردار تھا تو اپنے فلسفے کو اپنی اوپینین کو اور اپنی خواہشات کو تبدیلی کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک اس دور کے مقبول ذریعے صحافت کا سہارا لیا تھا اس صحافت کو ٹیکنیکل زبان میں ہم سولو جرنلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مختلف ملکوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ ایک ہی آدمی اخبار نکالتا تھا وہی رپورٹر ہوتا تھا وہی ایڈیٹر ہوتا تھا وہی اس کا سب ایڈیٹر ہوتا تھا اور زیادہ تر اخبار بکتا تھا اس آدمی کے خیالات کی وجہ سے اور جو نام میں نے ابھی آپ کو بتایا مولانا ظفر علی خان محمد علی جوہر ابوالکلام آزاد حضرت موہنی یہ بہت بڑے نام ہیں اور یہ بہت کچھ کہتے تھے اور بہت کچھ کہنا چاہتے تھے تو سر سید سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ہندوستانی قوم کو خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمان اس لیے زیادہ ڈپریس تھے اس لیے زیادہ ناراض تھے انگریزوں سے اور اس لیے ان میں احساس کمتری زیادہ پیدا ہوا تھا کہ انگریزوں کے قبضے سے فوراً پہلے وہ ہندوستان کے حکمران تھے تو شکست کے بعد دلی کی فال کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ انگریزوں نے ان کو حکومت سے محروم کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو محروم طبقہ سمجھتے تھے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوئے تو ایسی صورت میں سر سید نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ انہوں نے یہ ایک تحریک شروع کی اصلاح کی معاشرے میں اور انہوں نے صحافت کے ذریعے سے اپنے دو اخباروں کے ذریعے سے تہذیب الاخلاق اور سائنٹیفک سوسائٹی میگزین اس کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے خاص طور پہ ہندوستان کے یہ کہا کہ آپ جدید تعلیم حاصل کریں اپنے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ آپسلیٹ خیالات چھوڑ دیں اور زمانے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں کیونکہ اب جو دور آنے والا ہے انہوں نے کہا وہ ایک جمہوریت کا دور ہوگا بادشاہت ممکن نہیں ہے اب اور جمہوریت میں صرف وہ طبقے کامیاب ہوں گے اپنا حصہ حکومت میں حاصل کرنے میں جو اتنے ہی ڈیولپ ہوں گے جتنے ڈیولپ طبقے باز تھے غیر مسلم پاپولیشن ہندو پاپولیشن مسلمانوں سے تعلیم میں اور تجارت میں اور معیشت میں بہت آگے تھی لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے ان کی برابری حاصل کرو تعلیم حاصل کر کے اور اپنے آپ کو جدید زبانے کے مطابق ڈال کے اس کے بعد اگر سیاست کرنی ہے تو اس میں حصہ لو یہ ان کی ایک پہلو تھا ان کی صحافت کا انہوں نے پن پوائنٹ کیا واضح کیا کہ کہاں کہاں غلطیاں معاشرے میں مسلمان معاشرے میں موجود ہیں دوسری مہم تھی ان کی تعلیم کے لیے انہوں نے علی گڑھ اسکول بنایا پھر اس کو کالج میں کنورٹ کیا اور اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا وہ یہ چاہتے تھے کہ جدید ترین تعلیم جو ہے جو یورپ کے لوگ اور جو انگلینڈ کے لوگ حاصل کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے انہوں نے سلیبس بھی اس کے اس دور کے حوالے سے جدید ترین سلیبس رکھے تھے تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی حاکموں کو کہ صرف مسلمان ہی رسپانسیبل نہیں تھے اٹھارہ سو ستاون کے واقعے کے بلکہ اس میں بہت سا قصور ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامیہ کا بھی تھا اس میں بہت سا قصور مسیحی مشنز کا جو تبلیغ کرتے تھے ان کا بھی تھا انہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں مسلمانوں سب کو ناراض کیا اور اس میں صرف مسلمان ہی انوالو نہیں تھا اس میں یہ ایک جوائنٹ سٹرگل تھی سارے ہندوستان کے عوام کی لہذا انگریز حکومت کا یہ خیال غلط ہے کہ مسلمان انگریز کے دشمن ہیں صرف اور ان کو ٹارگٹ کر لو یہ انہوں نے اپنی صحافت سے یہ کام بھی کیا اور وہ بہت کامیاب رہے اپنی اس مہم میں اس تحریک میں اور انہیں بہت اچھے اچھے بہت قابل لوگوں کی امداد بھی حاصل رہی جس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ ان کا ہے جو بعد میں چیف جج ہوئے بنگال کی کوٹ کے اور ان کو ہم تاریخ دان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد انیس سو تک صحافت اسی طرح چلتی رہی سر سید کی مخالفت بھی کی جو آرتھوڈاکس مسلمان تھے انہوں نے بہت کریٹیسائز کیا نکتہ چینی کی فتوے بھی دیے ان کے خلاف ان کو انگریزوں کا ایجنٹ بھی کہا لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں تین بہت نمایاں اخبار نویس سر سید کے فوراً بعد ظفر علی خان کے والد کا جو اخبار کرم آباد سے نکلتا تھا وہ اس کو لاہور لے آئے اور انہوں نے اس کو ایک روزنامے میں تبدیل کر دیا یہ دور ہندوستان کی صحافت میں خاص طور پہ مسلمانوں کی صحافت میں ملیٹنٹ جرنلزم کا دور کہلاتا ہے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست جرنلزم صحافت یا جنگجو صحافت کا دور کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے تاریخ کا جس میں انگریزی سامراج جو ہے وہ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ جو ٹرکی کے سلطان کے تحت تھی اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ اس کو اپنا رائول سمجھتے تھے اور مشرق وسطی پہ مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ کاروائیوں کی ابتدا کر چکے تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا خیال یہ تھا وہ پین اسلامزم میں بلیو کرتے تھے مسلم اما کا تصور تھا ان کے ذہن میں تو بعض اخبار نویسوں نے اس خلافت موومنٹ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو میں ہندوستان کے مسلمانوں کی اوپینین جو ہے پبلک اوپینین رائے عامہ بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اس مہم میں اس تحریک میں جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں اس میں مولانا ظفر علی خان مولانا محمد علی جوہر مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی کا نام بہت نمایاں ہے ان لوگوں نے جو کام کیا اس پہ ان کو سزائیں بھی ملی ان کے اخبارات کو جرمانے بھی ہوئے اور انہوں نے تمام سختیوں کا بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا ان پہ بغاوت کے مقدمے بھی چلے حسرت موہانی مولانا محمد علی جوہر مولانا ظفر علی خان مولانا ابوالکلام آزاد یہ متعدد بار جیل بھی گئے اس عرصے میں مولانا ظفر علی خان کے اخبار پہ یہ پابندی بھی لگی جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ پابندی بھی لگی کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ اپنے اخبار میں ذمہ دار میں جنگ کی خبریں شائع نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمان اور تحریک خلافت جنگ میں ترکی کے حامی تھے اور ترکی اس وقت جرمنی کا اتحادی تھا اور انگریز جرمنی اور ترکی سے جنگ لڑ رہے تھے تو جب یہ ترکی کی حمایت کرتے تھے تو اس سے جرمنی کی حمایت بھی ہوتی تھی تو جب قانون کے ذریعے سے نہیں رک سکے یہ پبلیکیشن ان خبروں کی تو پھر انگریز حکومت نے یہ حکم جاری کیا کہ مولانا ظفر علی خان ذمہ دار میں جنگ کی خبریں شائع نہیں کر سکتے جس کے بعد انہوں نے احتجاجاً اپنا اخبار کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا انہوں نے کہا کہ سب سے اہم جو خبر ہے آج کل کے زمانے میں وہ جنگ کی ہے اور سب ریڈرز جو ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر میں وہ خبر شاید نہیں کر سکتا تو پھر میں چڑیا چڑے کی کہانی تو شاید نہیں کر سکتا انہوں نے ایک ایڈیٹوریل میں احتجاجن چڑیا اور چڑے کی کہانی بھی شائع کی جب ان پہ یہ پابندی لگی تو ظفر علی خان وہ اخبار نویس ہیں ہندوستان پاکستان کی تاریخ کے کہ جن کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا اپنی سختیوں کا اور اپنی ریسٹرکشنس کا انگریز حکومت نے اپنے تمام دورے حکومت میں صحافت کے خلاف وہ جو کچھ کرتے رہے سب سے زیادہ سختی ظفر علی خان نے برداشت کی اور سب سے زیادہ کریٹیسزم ظفر علی خان پہ عائد کیا گیا جنگ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد اور جرمنی کی تحریک خلافت ختم ہو گئی اپنی موت آپ مر گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا نے جو سلطان آف ٹرکی کے بعد اقتدار میں آئے ٹرکی میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اما کے تصور میں یا پین اسلامزم میں یقین نہیں رکھتے وہ صرف ٹرکش نیشنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خلافت کمیٹی جو خلافت موومنٹ چلا رہی تھی ہندوستان میں وہ ان سے اس بات پہ ان سے بھی ناراض ہو گئی اور ان پہ بہت نکتہ چینی کی شدید الفاظ بھی استعمال کیے گئے مگر بہرحال تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد یہ موومنٹ یہ تحریک ختم ہو گئی اور انگریزوں نے مشرق وسطی کو جو علاقے مصر سے لے کے ایران تک کے خلافت عثمانیہ میں شامل تھے ان کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہاں اپنی پسند کے حکمران مقرر کر دیے تو یہ سب باتیں یہ خلافت تحریک کے جو اخبارات تھے یہ بڑے دبنگ طریقے سے بڑے کھل کے لکھتے تھے انگریز کو کریٹیسائز کرتے تھے اور انگریزی سامراج کو ختم کرنے کی لوگوں کو میں خواہش پیدا کرتے تھے یہ ہماری صحافت کا ایک اور دور تھا تحریک خلافت ختم ہو جانے کے بعد جو مسلمانوں میں اور کانگریس میں ایک تعاون کی فضا بظاہر بنی ہوئی تھی جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہرحال کبھی قبول نہیں کیا اور انہوں نے خلافت کمیٹی سے یہ کہا کہ گاندھی اور کانگریس کا تعاون خلافت موومنٹ میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا مگر اس وقت خلافت کمیٹی کے یہ جو لیڈران تھے ان سب کا جھکاؤ کانگریس کی طرف تھا لہذا وہ کانگریس کو اور گاندھی کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے محمد علی جناح کے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا لیکن جب وہ ختم ہوا دور تو پھر ہندوستان میں انیس سو چوبیس پچیس میں بعض علاقوں میں بہت بڑا ایک کمونل رائٹ یا مذہبی فسادات ہو گئے ہندوؤں اور مسلمانوں انیس سو انتیس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے تمام مطالبات کو نظر انداز کر دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے صحافت بھی تقسیم ہو گئی ہندو مالک تھے جن اخبارات کے ان کی صحافت علیحدہ ہو گئی اور جن اخبارات کے بالک مسلمان تھے ان کی صحافت علیحدہ ہو گئی مسلمانوں کی ملکیت میں جو اخبار تھے ان کی اکثریت نے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی اگرچہ ابھی تک پاکستان کا مطالبہ سامنے نہیں آیا تھا یہ انیس سو تیس اکتیس بتیس کی بات ہے لیکن صحافت میں اور مسلمانوں کی سیاست میں سیپریٹس ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صحافت کو چھوڑ کے سیاست کی بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحافت کا کام کیونکہ پبلک اوپینین بنانا اور اس کا اظہار کرنا ہے اس لیے جس دور میں کوئی واقعات یا کوئی واقعہ سب سے اہم ہوگا صحافت کے لیے بھی اس دور کی وہی واقعہ سب سے اہم ہوگا اور سارا زور ان کا اسی واقعے پہ صرف ہوگا تو ہندوستان کے باشندوں کے لیے کیونکہ اس دور میں آزادی کی تحریک سب سے اہم چیز تھی اور وہ سیاسی ذریعے سے چل رہی تھی اور کانگریس اور مسلمانوں کی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک جس کو آپ کہہ سکتے کانفلکٹ ظاہر ہونے لگا تھا نمایاں ہونے لگا تھا دونوں کے راستے الگ الگ ہونے لگے تھے اس لیے اس تمام سیاست کا اور سیاسی عمل کا ہمیں اس دور کی صحافت میں بھی ہندوؤں کی ملکیت کے اخبارات میں بھی اور مسلمانوں کی ملکیت کے اخبارات میں بھی جو تعداد میں ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم تھے صاف نظر آتا ہے اس کے بعد کرمنل اوارڈ دے دیا انگریز حکومت نے یعنی جو مائنورٹیز تھیں ان کو یہ حق دے دیا کہ وہ اپنا علیحدہ تشخص علیحدہ آئیڈینٹی کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ سب ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور اس میں صرف مسلمانوں ہی کو نہیں انہوں نے یہ آفر تمام مائنورٹیز کو کی تھی کہ جس کا جو چاہیں وہ اس کمیونل ایوارڈ کے تحت اپنا علیحدہ تشخص جو ہے اس کے لیے اس کو ایکسپٹ کر سکتی یہ کام ہونے کے بعد کانگریس ناراض ہوئی انگریز حکومت سے جبکہ مسلم لیگ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور اخبارات نے مسلمانوں کے جو تعداد میں بہت کم تھے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں لیکن ان کی پرجوش تحریروں نے اس تعداد کی کمی کو اور وسائل کی کمی کو وسائل بھی کم تھے مسلمان اخباروں کے پاس اس میں ایک بہت تاریخی اور افسوسناک واقعہ یہ ہے یہاں میں بتاتا چلوں آپ کو کہ قرارداد لاہور کے بعد انیس سو چالیس کے بعد مسلم لیگ کی ری آرگنائزیشن شروع کی ہوئی تھی محمد علی جناح نے انیس سو اڑتیس سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اخبار کم ہیں اور وہ ان کے مطالبات اور ان کی سیاست کو عام پبلک میں اجاگر کرنے کا کام اتنے افیکٹولی نہیں کر سکتے جتنی افیکٹولی ہندوؤں کے اخبار کر رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے انہوں نے ایک پروگرام اناؤنس کیا اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اخبار نکالیں اور خود بھی انہوں نے اس کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا اور لوگوں سے یہ درخواست کی اپیل کی کہ اس ٹرسٹ میں چندہ دیں تاکہ ہم کم از کم ایک بہت ہائی کوالٹی کا انگریزی کا اخبار اور کچھ اور اخبار نکال سکیں جو مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو تمام آبادی کے علاوہ انگریز حکومت کے اور دنیا کے سامنے پیش کر سکے اس ٹرسٹ کے احتیاط کے لیے انہوں نے خط لکھے مختلف پیسے والے لوگوں کو اور ایک جنرل اپیل کی عام آدمیوں سے تو اکثر جو اہل سروت لوگ تھے انہوں نے قائد اعظم کی اس اپیل پر کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا میں نام نہیں لینا چاہتا ایک بہت بڑے سیٹ نے جو اب بھی بہت بڑے سیٹ ہیں ان کا کاٹن کا بہت بڑا کاروبار تھا ان سے قائد اعظم نے پانچ ہزار روپے مانگے تھے خط لکھ کے کیا ہم ایک اخبار نکالنا چاہ رہے ہیں انگریزی کا آپ سے پانچ ہزار روپے کی درخواست تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے کاٹن کی ٹریڈ میں اس سال گھاٹا ہو گیا ہے میں آپ کو پانچ ہزار روپے نہیں دے سکتا اور یہ صاحب وہ ہیں جو ایوب خان کے زمانے میں جو ایک بائیس خاندانوں کا شورا ہوا تھا کہ ملک کی اسی فیصد دولت بائیس خاندانوں کے پاس جمع ہو گئی ہے یہ ان بائیس خاندانوں میں سے ایک خاندان کے سربراہ تھے لیکن عام آدمیوں نے پانچ پانچ دس دس دو دو روپے کر کے جو پیسے جمع کیے محمد علی جناح نے اس سے روزنامہ ڈان دلی سے نکالا انگریزی کا اخبار بہت ہائی اسٹینڈرڈ اخبار جوزف ایک بہت مشہور اخبار نویس تھا انگریز اس کی خدمات لیں بطور ایڈیٹر کے اور اردو کا ایک اخبار مسلم لیگ کے ترجمان کے طور پہ منشور کے نام سے نکالا دلی سے اور ایک ویکلی نکالا آج کل کے نام سے مسلم لیگ کے پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی جنگ اخبار دلی سے نکلا جنگ نام اس لیے رکھا اس کے بانی نے میر خلیل الرحمان نے کہ اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم زوروں سے جاری تھی اور سب سے اہم خبریں جنگ کی سمجھی جاتی تھی ایک اخبار دلی سے انجام نکلا اسی دور میں انیس سو بیالیس میں ڈون دلی سے نکلا انگریزی کا روزنامہ لاہور میں ایک ویکلی اخبار تھا نوائے وقت کے نام سے انیس سو چوالیس تک یہ ویکلی کے طور پہ شائع ہو رہا تھا تو انیس سو چوالیس میں حمید نظامی جو اس کے صدارتی بورڈ میں شامل تھے انہوں نے اس کو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی تحریک کی حمایت کے لیے روزنامہ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کو روزنامے میں تبدیل کیا ذمہ دار پہلے سے موجود تھا ایک اخبار انیس سو اٹھائیس میں لاہور سے نکلنا شروع ہوا تھا اردو میں انقلاب جو مولانا عبد المجید سالک اور مولانا غلام رسول مہر کا اخبار تھا شروع میں یہ اخبار جو تھا یہ پنجاب کی سیاست میں یونینسٹ پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا اس کی حمایت کرتا تھا یونینسٹ پارٹی پنجاب کے ذمہ داروں جاگیرداروں کی پارٹی تھی اس میں ہندو سکھ مسلمان ہر قسم کے ذمہ دار شامل تھے مگر اس کے بعد لاہور کی قرارداد لاہور کے بعد جس کو اب ہم پاکستان قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس کے بعد سے انقلاب نے آل انڈیا مسلم لیگ کی سپورٹ بھی شروع کر دی تھی سابق مشرقی پاکستان سے ڈھاکے سے ایک اخبار انگریزی کا مارننگ نیوز کے نام سے نکلتا تھا جس کا ایک ایڈیشن کلکتے سے شائع ہوتا تھا اور ایک ڈھاکے سے تو وہ بنگال کا ایک اہم اخبار تھا جو مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہا تھا باقی بنگالی زبان کے کچھ اخبارات تھے جو مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ بات جاننے کی ہے ہم سب کے کہ مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کی سیاست کے سپورٹر سب سے نمایاں سپورٹر اور سب سے زیادہ حمایت اس کو بنگال میں حاصل تھی جب انیس سو سینتیس کے انتخابات ہوئے تھے act of India nineteen thirty five کے تحت تو اس میں مسلم لیگ کی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ گئی تھی لیکن اس کے باوجود بنگال میں مسلم لیگ اور دوسری چھوٹی جماعتوں نے بعض مل کے ایک کولیشن حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی جبکہ دوسرا پروونس جس میں کانگریس کی حکومت نہیں بنی تھی وہ پنجاب تھا جس میں یونینسٹ پارٹی نے اپنی حکومت بنائی تھی باقی تمام صوبوں میں جہاں جہاں انتخاب ہوئے تھے کانگریس کی حکومتیں بنی تھیں جو انیس سو انتالیس تک دوسری جنگ عظیم شروع ہونے تک جاری رہی جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں نے مدد کی درخواست کی ہندوستانی لیڈروں سے اور ہندوستانی جماعتوں سے کہ وہ عوام کو جنگ کی حمایت کرنے فوج میں بھرتی ہونے اور پیسے والوں سے چندہ دینے کی اپیل کریں مسلم لیگ نے یہ مطالبہ انگریزوں کا یا یہ استدا فوراً قبول کر لی جبکہ کانگریس نے اور گاندھی نے یہ کہا کہ پہلے آپ ہمیں آزادی دیں مکمل پھر ہم آزاد ملک کے طور پہ آزاد حکم ایک اسٹیٹ کے طور پہ ریاست کے طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آپ کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے گاندھی کے یہ سوچنے کی اور کہنے کی کہ ان کا خیال تھا کہ جرمنی اور جاپان کے ہاتھوں انگریزوں کو شکست ہو جائے گی اور جاپان اور جرمنی ہندوستان کو غلام نہیں بنائیں گے وہ آزاد کر دیں گے لہذا وہ اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں تھے کہ انگریزوں کو شکست ہوگی تو ہندوستان آزاد ہو جائے گا یہ اس تحریک پہ کانگریس کی انگریز حکومت نے ان تمام صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومتیں تھیں ان کو ختم کر کے وہاں گورنر راج نافذ کر دیا لیکن یہ جو دو سال کا عرصہ تھا انیس سو سینتیس سے انیس سو انتالیس کا کانگریس کی حکمرانی کا وہاں جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کی تھیں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس خدشے کو صحیح ثابت کر دیا کہ اگر جمہوری حکومت کانگریس کے ہاتھ آئی ہندوستان کی تو وہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کرے گی اور ایسے مذہبی قوانین بنائے گی جو جمہوری اصولوں کے خلاف ہوں گے چنانچہ اس دو سال کی حکومت کے نتیجے میں کانگریس کی قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی جس میں مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں مسلم اکثریت ہے جن صوبوں میں وہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم کر کے ان کی ریاستیں قائم کر دی جائیں اب یہ دور شروع ہوتا ہے تحریک پاکستان کا دور اس کو ہم کہتے ہیں تحریک پاکستان کا دور انیس سو چالیس سے انیس سو سینتالیس تک کا دور اور اس میں صحافت نے ایک بھرپور کردار ادا کیا میں نے نام ابھی کچھ دیر پہلے بتائے تھے آپ کو ان میں لاہور کا اخبار روای وقت تھا دلی کا جنگ تھا دلی کا انجام تھا منشور تھا آج کل تھا ڈول تھا اور اسی عرصے اور لاہور کا انقلاب تھا اسی عرصے میں پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے جب قائد اعظم نے اخبارات کی اپیل کی تھی تو لاہور کے ایک بڑے ذمہ دار نے یا افتخار الدین نے ایک ادارہ قائم کیا اخبار نکالنے کے لیے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے نام سے اور اس ادارے کے تحت پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے انہوں نے پاکستان ٹائمز کی ابتدا کی یہ اس علاقے میں انگریزی کا پہلا اخبار تھا جو مسلم لیگ کا حامی تھا لاہور سے ایک سول اینڈ ملٹری گزٹ شائع ہو رہا تھا جو ہندوستان کا دوسرا سب سے قدیم اخبار تھا لیکن وہ اینگلو انڈین اونرشپ میں تھا اور اس کی پالیسی مسلم لیگ کے حمایت میں نہیں تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو بیلنس کر دیں مگر ہم اس کو مسلم لیگ کا حامی اخبار نہیں کہہ سکتے ایک ٹریبیون تھا جو کانگریس کا حامی تھا کانگریس کے اور بہت سے اخبارات تھے ہندی کے بھی تھے اردو کے بھی تھے انگریزی کے بھی تھے مگر مسلمانوں کی سیاست کو یا مسلم لیگ کی سیاست کو سپورٹ کرنے والا اس تمام علاقے میں جس میں بعد میں پاکستان بنا انگریزی کا کوئی اخبار نہیں تھا قابل ذکر پاکستان ٹائمز وہ اخبار یا افتخار الدین مرحوم نے پروگرسو پیپرز لمیٹڈ کے تحت شروع کیا جب یہ تین جون انیس سو سینتالیس میں پاکستان پلان منظور ہو گیا اور اعلان ہو گیا کہ پاکستان بنے گا تو پھر کچھ جگہوں پہ فسادات بھی شروع ہو گئے ہندو مسلم ان فسادات میں ڈان کے دفتر کو دلی میں فسادیوں نے آگ لگا دی اس کے بعد دلی سے ڈان بند ہو گیا اور وہ کراچی شفٹ ہو گیا وہاں سے نکلنا شروع ہوا جب پاکستان بن گیا تو پھر جنگ اور انجام بھی کراچی جو دارالحکومت تھا نئے ملک پاکستان کا دلی سے کراچی شفٹ ہو گئے اس سے پہلے لاہور کے اخبارات کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کے ساتھ ہی جو کلکتے سے ایڈیشن شائع ہوتا تھا بنگال کے اخبار مارننگ نیوز کا وہ بھی آ گیا کراچی میں اور اس کا ایک ایڈیشن کراچی سے اور ایک ڈھاکے سے شائع ہونا شروع ہوا ایک اخبار ابتدا میں ہی مشرقی پاکستان سے پاکستان آبزرور کے نام سے انگریزی کا نکلا اور اس کے علاوہ بنگالی کے کچھ بڑے اخبارات شائع ہونے شروع ہوئے یہ تمام اخبارات جو ہیں یہ چودہ اگست انیس سو سینتالیس یا اس کے فوراً بعد ان کی پرفارمنس ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جذبے اور اپنے شوق کی بدولت ہندو ملکیت کے اخباروں کے بہت سے وسائل اور بہت زیادہ تعداد کے مقابلے میں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اپنے جوش اور جذبے سے اور مسلمان پبلک اوپینین کو نہ صرف ہموار کیا بلکہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا بلکہ اگر آپ ان اخبارات کی پرفارمنس کو انالائز کریں گے تو آپ یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان اور آزادی کی تحریک میں اخبارات نے جو کردار ادا کیا وہ کردار عام طور پہ مختلف معاشروں میں سیاسی ادارے اور سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں سیاسی جماعتیں منظم انداز میں موجود نہیں تھیں اس لیے پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کا وہ کام ہمارے اخبارات نے کیا یہاں پہ ایک اور دور ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد کے دور جو ہیں وہ آزاد ریاست پاکستان کے دور ہیں اور ان پہ آگے جو فیزز بنتے ہیں یا ادوار بنتے ہیں صحافت کے ان پہ ہم بات چیت اپنی جاری رکھیں گے